کہ ہماری دی ہوئی نمتو ہے ناشکری کریں تو کچھ برت لو ایک سو گیارہ کے انقرب جان جاؤ گے